السلام علی الذین اما بعد میرے محترم دوست بزرگوں اور اسی ور کے ذریعے سننے والے عزیز بھائی بہنیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مسجد نبی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اس طرف سے بھی جو آدمی داخل ہوگا وہ جنتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آدمی کے اوپر بہت ہی رشک آیا کہ آخر وہ آدمی کون ہے کہ جس کے بارے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی خیر تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اپنی نگاہ کو اٹھائی تو دیکھا کہ ایک آدمی مسجد نبی کے اندر داخل ہوا اس حال میں کہ اس کے چہرے سے وضو کا پانی تپک رہا تھا اور اپنے ایک ہاتھ کے اندر جوتے اٹھائے وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہو گئی تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں ذرا قریب جا کر دیکھوں کہ وہ آدمی کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام کے ساتھ جنتی ہونے کی بشارت دی چنانچہ جب مجلس ختم ہو گئی وہ آدمی اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو حضرت عبداللہ بن امر بن آس فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا راستے کے اندر میں نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی میں آپ کے گھر پر دو تین دن گزارنا چاہتا ہوں چنانچہ وہ آدمی نے مجھے اپنے گھر پر رہنے کی اجازت بھی دے دی فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر پر پہنچا اور جب رات کا وقت ہوا اور میں بستر کے اوپر لیٹنے کے لیے گیا تو میں ساری رات بستر کے اوپر جاگتا رہا تاکہ یہ میں ان کا عمل لکھوں کہ وہ کون سا عمل کرتے ہیں رات کے وقت کہ جس کے بارے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری رات دیکھا نہ وہ اٹھے یہاں تک کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھے صرف فجر کی نماز پڑھی پھر اسی طرح پورا دین میں نے ان کے ساتھ گزار دیا نہ انہوں نے کوئی خاص عمل کیا نہ زیادہ تلاوت کی نہ زیادہ نوافل پڑھی لیکن جس طرح عام معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار دی اسی طرح دوسری رات ہوئی دوسرا دین بھی ہوا اسی طرح دو تین دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی در اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کے مکان پر اس لیے آیا تھا کہ میں آپ کے عمل کو دیکھوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے لیکن میں نے دو تین دن آپ کے گھر پر رہ کر دیکھا آپ نے کوئی خاص عمل نہیں کیا نہ زیادہ تلاوت کی نہ زیادہ نوافل پڑھی لیکن صرف آپ فرض اور واجبات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں اور معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار لی تو وہ آدمی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے بارے کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے تو یقیناً میرے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے ہاں ایک بار ہو سکتی ہے کہ اس بنا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی وہ یہ کہ کبھی بھی میرے دل کے اندر کسی بھی آبی کے بارے کے اندر حسد اور بکس کا میل نہیں آیا وہ آبی کہنے لگا کہ کبھی بھی میرے دل کے اندر کسی آبی کے بارے کے اندر حسد اور بکس کا میل نہیں آیا شاید اس بنا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی ہو اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ آبی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مجھے عزیز دوستو ذرا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کوئی خاص عمل تو نہیں کیا لیکن دوسرے لوگوں کے بارے کے اندر اپنے دل کو آئینے کی طرف انہوں نے باغ رکھا اسی لیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو بچو حسد حسد سے اس کہ کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے انسان کی نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح کہ آگ سوکھی لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو ختم کر دیتی ہے اب راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی لفظ استعمال فرمایا یا سوکھی گھاس کا لفظ استعمال فرمایا آج جو بھی ہو ہم جب دیکھتے ہیں کہ آگ جب سوکھی لکڑی کو لگ جاتی ہے تو وہ لکڑی بھی ختم ہو جاتی ہے یا سوکھی گھاس کو لگ جاتی ہے تو وہ گھاس بھی ختم ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ اسی طرح جب کسی آدمی کے اندر حسد کی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ انسان کی نیکیوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہے عدیس دوستو ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو منٹوں کے اندر کسی چیز کو ختم کر دیتی ہے اور ایک آگ وہ ہے جو دھیرے دھیرے سلکتی رہتی ہے اگر کسی چیز کے اندر وہ لگ جاتی ہے تو ان کو دھیرے دھیرے کھاتی رہتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے بالکل اسی طرح جب حسد کی بیماری کسی دل کے اندر لگ جاتی ہے کسی آدمی کے اندر لگ جاتی ہے تو ان کی نیکیوں کو بھی اسی طرح ختم کرتی رہتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا عزیز دوستو آج ہم نے ہمارے معاشرے کے اوپر نظر کر دیکھے تو ہمیں چلے گا کہ یہ بیماری کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اب حسد کی حقیقت کیا ہے تو فرمایا کہ ایک آدمی نے جب دوسرے آدمی کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوب نعمت دی ہے چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو یا دین کی ہو فوراً اس آدمی کے دل کے اندر یہ جلن اور قرن پیدا ہوئی کہ اس نعمت ان کو کیوں مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی اور اس وقت فرمایا کہ یہ حسد کی حقیقت ہے مثلا فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کو خوب مال و دولت دیا اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کو عزت دی اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کو شہرت دی فوراً دوسرے آدمی کے دل کے اندر یہ کورن پیدا ہوئی کہ اس آدمی کو کیوں دے دی مجھے کیوں نہیں ملی فرمایا اور جب آدمی کو جب اس کے کاروبار کے اندر ترقی ہوتی ہے تو دوسرے آدمی کے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے اور جب اس کے کاروبار کے اندر نقصان ہوتا ہے تو وہ آدمی خوش ہوتا ہے فرمایا یہ بھی حسد ہے تو عزیز دوستو ذرا سے اندازہ لگائیے کہ کتنی خطرناک یہ بیماری ہے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو جائے تو فوراً اسی وقت استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے یہ دعا کرے کہ باری تعالیٰ میرے دل کے اندر جو حسد کی بیماری پیدا ہوئی ہے تو ان کو ختم فرما اور جس آدمی کے بارے میں ہمیں حسد ہو رہا ہے اس کے لیے یہ دعا کرے کہ باری تعالیٰ جو تو نعمتیں جو تو نے ان کو نعمتیں دی ہے ان کے اندر اور زیادہ فرما دے تو عزیز دوستو آج ہم تھوڑے اپنی نگاہ اپنے معاشرے کے اوپر اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ یہ بیماری کہاں تک پھیلی ہوئی ہے تو عزیز دوست آج ہمیں ضرورت ہے اپنے دل و دماغ کو صاف کرنے کی اپنے دل کو صاف کرنے کی دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد کی بیماری سے حفاظت فرمائے دعوانا واخر و وبر